حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا ایک میت آپ کے پاس لائی گئی آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے لوگوں نے کہا کہ جی ہاں اس پر دو دینار قرض ہے آپ نے فرمایا پھر تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ دو دینار میرے ذمہ ہیں آپ نے جنازہ پڑھ دیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات تو آپ نے فرمایا میں ہر مومن کے لیے اس کے نفس سے بھی بڑھ کر قریبی ہوں لہذا جو قرض چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے یعنی بیت المال کے ذمے ہے اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کو ملے گا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چونسٹھ